قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اے کافروں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خلوص کے ساتھ زد چھوڑ کر دو دو مل مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح تمہارے اس رفیق یعنی میرے بارے میں کہ کوئی جنون تو تو انہیں نہیں وہ تمہیں ایک بڑی سخت آفت کے آنے سے پہلے ہوشیار کرنے والے ہیں سامعین کی سماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یعنی پاگل نہیں ہے حکم ہوتا ہے کہ یہ کافر جو آپ کو اے نبی پاگر بتلا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ایک کام تو کرو خلوص کے ساتھ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر ذرا سی دیر سوچو تو آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرو کہ کیا محمد مجنون ہے اور ایمانداری سے ایک دوسرے کو جواب دو ہر شخص تنہا تنہا بھی غور کرے اور دوسرے سے بھی پوچھے لیکن یہ شرط ہے کہ ضد اور ہڈ کو دماغ سے نکال کر تعصب اور ہر درمی چھوڑ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا تمہارے دل سے آواز اٹھے گی کہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نون یعنی پاگل پر نہیں بلکہ وہ آپ تم سب کے خیر خواہ ہیں دت مند ہیں ایک آنے والے خطرے سے جس سے تم بے خبر ہو وہ تمہیں آگاہ کر رہے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت سے تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب سمجھا ہے اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں جس کی صنعت سخت وائف ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس میں آیت کا ذکر اور اسے جماعت سے یا الگ نماز پڑھ لینے کے معنی میں لے لینا یہ راوی کا اپنا قول ہو اور اس طرح بیان کر دیا گیا ہو کہ بظاہر وہ الفاظ حدیث کے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی احادیث بسنت صحیح بہت سی مروی ہیں اور کسی میں بھی الفاظ نہیں عالم رسول اللہ لوگوں کو اس عذاب سے ڈرانے والے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جس سے یہ بالکل بے خبر بے فکری سے بیٹھے ہوئے ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا نامی پہاڑی پر جو مکے میں چڑھ گئے اور عرب کے دستور کے مطابق یا صباحہ کہہ کر آواز بلند کی جو علامت تھی کہ کوئی شخص کسی اہم بات کے لیے بلا رہا ہے عادت کے مطابق اسے سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا سنو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہاری طرف چڑھا آ رہا ہے اور عجب نہیں کہ صبح و شام ہی تم پر حملہ کر دے تو کیا تم مجھے سچا سمجھے سب نے بیگ زبان جواب دیا ہاں بے شک ہم آپ کو سچا جانیں گے رسول اللہ نے فرمایا سنو میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے آگے ہے یہ سن کر آپ کا مشرق چچا جو مشرقی نے مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا ابو لہب ملعون نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا اس پر سورہ تبت یدا اتری یہ احادیث و اندر اندراشرت تقل اقربین یعنی سورہ شعرا کی آیت نمبر دو چودہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے مستد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہمارے پاس آ کر تین مرتبہ آواز دی فرمایا لوگو میری اور اپنی مثال جانتے ہو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم ہے رسول اللہ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس قوم جیسی ہے جن پر دشمن حملہ کرنے والا تھا انہوں نے اپنا آدمی بھیجا کہ جا کر دیکھے اور دشمن کے نقل و حرکت سے وہ مطلع کرے اس نے جب دیکھا کہ دشمن ان کی طرف چلا آ رہا ہے اور قریب پہنچ چکا ہے تو وہ لپکا ہوا قوم کی طرف بڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں انہیں اطلاع پہنچاؤں اس سے پہلے ہی دشمن کا حملہ نہ ہو جائے اس لیے اس نے راستے میں ہی اپنا کپڑا ہلانا شروع کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ دشمن آ پہنچا تین مرتبہ یہی کہا مسٹر احمد ہی کی ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایک ساتھ ہی بھیجے گئے قریب تھا کہ قیامت مجھ سے پہلے آ جاتی